حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تھا اے عبد الرحمن اپنی بہن عائشہ کو اپنے پیچھے سوار کرو اور اسے تنعیم سے عمرہ کروا لاؤ تم جب اسے لے کر ٹیلے سے نیچے اترو تو اسے چاہیے کہ احرام باندھے بے شک یہ عمرہ مقبول ہوگا سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پچانوے